کشمیر کو آزاد ہونا ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ اس لیے کہ اس جہاد غزوہ ہند ہندوستان کے جہاد کی بشارت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دے دی ہے سیدنا ابو ہریرا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا کہ میرے صحابہ وعدہ کرو ہندوستان میں جہاد شروع ہو گیا جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے انہوں نے کہا جائیں گے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ ہم بھی جائیں گے اس لیے غزوہ ہند کہا گیا حضور کی بھی جانے کی نیت تھی فرمایا سن لو جو ہندوستان میں شہید ہوگا افضل ترین شہید ہوگا جو بچ کے آئے گا جہنم سے نجات پا جائے گا